فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ عذاب ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے